عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلا کم من ذا پڑھا تو آپ نے فرمایا من ذافن نہیں من ذا پڑھو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھتیس یہ حدیث حسن ہے